حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال تک کے لیے سودے سے منع فرمایا ہے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اکتیس